دنیا میں خوف آخرت میں امن حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ گناہ کو دھو دیتی ہے اور نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور جب بندہ اپنے رب کو خوشی اور امید کے زمانے میں یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش کے وقت نجات عطا فرماتے ہیں اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنے بندے کے لیے دو امن اور دو خوف جمع نہیں کروں گا اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو اس دن مجھ سے ڈرے گا جس دن میں اپنے بندوں کو جمع کروں گا اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرا تو میں اسے اس دن امن دوں گا جس دن میں اپنے بندوں کو جمع کروں گا حضیرت القدس میں تو اس کا امن اس کے لیے ہمیشہ ہوگا اور میں اسے مٹائے جانے والوں کے ساتھ نہیں مٹاؤں گا عن شداد ابن اوس اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وإن الحسنات يذهبن و وإذا ذكر العبد ربه في رجاء أنجاه فالبلاء وذلك لأن الله يقول لا أجمع لعبدي أبدا أبنين ولا أجمع له خوفين إن هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع فيه عبادي وإن هو خافني في الدنيا امنته يوم اجمع فيه يوم اجمع فيه عبادي في حظيره القدس فيدوم له امنه ولا امحقه في من امحق